المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل من لساني قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر معذر معزز کے رام اللہ تبارک تعالی نے قوموں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا جو سلسلہ جاری فرمایا اور اللہ تعالی نے ہر پیغمبر کو اپنی پیغمبری میں اپنے کار رسالت اور نبوت میں پور لانے کے لیے تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے موجیزے دیے موجزہ کا معنی ہے آجس کر دینا ہرا دینا شکست دے دینا پیغمبر اللہ تعالی کے دیے ہوئے معجزے سے دشمنوں کو اور مخالفوں کو شکست دے دیتا ہے اسالیہ سلا وسلام السلام کو اللہ نے لاٹھی دی بطور معجزہ کے اس لاٹھی سے موسا علیہ سلاط وسلام نے فرعون کے جادوگروں کو شکست دے دی اجدے آئے موسا علیہ سلاط وسلام سے کہا وہ القی معافی یمینک آپ اپنے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالیے گا پتھر پر مارا پانی کے چشمے نکلے سمندر پر مارا راستہ بنا اللہ نے حضرت صالح علیہ سلاط وسلام کو عجیب و غریب قسم کی اوٹنی دے رکھی تھی حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کو اللہ نے حسن دے رکھا تھا اور خوابوں کی تعبیر کا علم اور حکومت چلانے کا سلیقہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی علیہ سلا تو بڑے سے بڑے بیمار پر ہاتھ رکھتے وہ شفا یاب ہو جاتا اندھے کو بینا کر دیتے لنگڑے کو اچھا کر دیتے زمانے کی مناسبت سے اللہ تبارک تعالی ہر پیغمبر کو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ مرحمت فرمایا ہے جس سے وہ دشمنوں کو آجز کر دیا کرتے تھے سرور کو دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں پیغمبروں کے سردار ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں آخری پیغمبر ہیں اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ بھی اپنے اندر اتنی ہی بڑائی رکھتا تھا اتنی ہی عظمت اور بزرگی رکھتا تھا جتنا کہ پیغمبر کا مقام ہے بے شمار موجی محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے فرمائے ہیں پانی میں آپ نے اپنے تھوک کا ذرہ ڈالا پانی میٹھا ہو گیا چاند کی طرف اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے درخت کو کہا گواہی دینے کے لیے وہ درخت جڑ سے اکھڑ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دی اس نے گواہی دی بے شمار موجزے نبی کا چلنا موجزہ نبی کا بیٹھنا موجزہ نبی کا سونا موجزہ ہر چیز ہم سوئیں ہمارا اور ساری امت کا انسانوں کا سونا ناقض وضو ہے وضو کو توڑنے والا ہے آخا سوئے وضو نہیں ٹوٹتا اور آپ نے فرمایا تنام و آئین یا ولا یا نامو کل میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا آپ کا کھانا سو میں رکھا کرتے تھے کئی کئی دنوں تک نہ شہری نہ افطاری ہم کیا اسے برداشت کر سکتے ہر چیز نبی کا پسینہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ایک خاتون آئی بڑی غریب خاتون تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ میری بٹیا کی شادی ہے جہیز کا لینا دینا اور یہ باجے تاشے جلوس یہ تو چیزیں نہیں تھیں شادی کے اندر جو اہم چیز دلہن کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ خوشبو اور وہ مہنگی تھی دلہن کی ماں اسے نہیں خرید سکتی تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیشی لاؤ اور اس کا ڈھکن کھولا گیا پسینے مبارک کے دو قطرے آپ نے مرحمت فرما دیے کہا کہ جاؤ پسینے کو پانی میں نہیں اس بوتل کو پانی میں ڈبونا وہ اتر بن جائے گا مدینہ طیبہ کے اندر جیسے بعض بعض گھر بعض چیزوں کے لیے مشہور ہوتے ہیں کسی گھر کے اندر آم کا درخت لگا ہے اور آم ٹوٹ کر گرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں چلو آم والے درخت کے گھر میں جائیں گے املی والے میں جائیں گے ناریل والے میں جائیں گے وہاں جائیں گے جہاں بندر درختوں میں رہتے ہیں کسی کسی کارن کسی کسی وجہ سے کوئی گھر مشہور ہو جاتا ہے کوئی مہمان حضرت شیخ الاسلام حسین احمد بدنی نور اللہ مرکز چوبیسوں گھنٹے بارہ مہینے یہ طے تھا کہ دیوبند اور سہارنپور ڈسٹرکٹ میں مہمان آئے اور کھانے کو نہ ملے حضرت مدنی کا مہمان خانہ اس کے لیے کھلا ہوا تھا چاہے سوکھی روٹی اور اچار کا مرچ ہی کیوں نہ ہو حضرت کا مہمان کھانا کھلا ہوا تھا حضرت کے بارے میں میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں غور و فکر کیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بھی بزرگ ہے شیخ الہند حضرت کے استاد ہیں مولانا محمود صاحب رحمت اللہ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ شیخ الہن ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے حضرت کے استاد ہیں بڑے اکابرین اولیاء اللہ میں ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی حضرت اشرف علی تانوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی بڑے اکابرین ہندوستان کے چپے چپے میں میں نے غور کیا امدادیہ مدرسہ ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے کسی نے مدرسے انعام الحسن رکھا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے نام پر اشرفیہ مدرسہ ہے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر لیکن حسینیہ مدرسہ مدنی ٹرسٹ مدنی مدرسہ مدنی محلہ جتنا ہندوستان کے اندر ہم نے سنا کہ بنگلہ دیش میں آسام میں اور پھر انگلینڈ برطانیہ میں اس سے زیادہ حضرت کے چاہنے والے ہیں اللہ نے بڑی عجیب مقبولیت آپ کو مرحمت فرمائی تھی اکابرین بہت سارے ہیں انوریہ مدرسہ رشیدیہ مدرسہ اشرفیہ مدرسہ بہت کم ملتے ہیں کم ہیں لیکن حضرت کی نہ جانے کیا مقبولیت پچھلے ہفتے بنگال میں ایک مدرسے کا ست سالہ جلسہ تھا حضرت کے شاگرد تھے بڑی عمر ہوئے سو سال کے آس پاس عمر اور اللہ نے علوم میں بڑی مہارت تامہ دے رکھی تھی میں نے اپنی سعادت سمجھی اور اپنی خوش قسمتی سمجھی حضرت مدنی کو تو دیکھا نہیں اور جن لوگوں نے دیکھا آج ہم ان سے جی بھر کر بات کریں گے کھانا کھا رہے تھے حضرت کا پروگرام پہلے ہو چکا تھا بعض لوگ پروگرام کے بعد کھانا کھاتے ہیں ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ کے اساتذہ میں کون سب سے زیادہ مقدس ہستی بابرکت اور ولی کہنے لگے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری بھی تھے علامہ ابراہیم بلیابی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے ایک ایک عالم کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کوئی آدمی مقرر اپنے بیانوں میں ہنساتا ہے کوئی رولاتا ہے کوئی لطیفے اور واقعات کثرت سے بیان کرتا ہے کوئی جلالی انداز کوئی جمالی انداز کوئی عربی میں حدیث بیان کرتا ہے اور کسی کی فقہ پر فقہ حنفی پر مہارت ہوتی ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ لے دے کر ہر کوئی حضرت ہی کا نام کیوں لیتا ہے کیا خاصیت تھی حضرت میں کیا پڑھانے میں مشہور تھے طلباء سے ملنساری میں مشہور تھے یا تخوہ اور کرامات ولی کی جو کرامتیں ہوتی ہیں انہوں نے جواب دیا فرمانے لگے کہ کس میدان میں ہم نے آپ کو کم پایا حدیث بیان کرتے لگتا تھا اللہ نے حدیث کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور حدیث کی تشریح میں جاتے اور فقہ کے مسائل بیان کرتے لگتا تھا کہ وقت کا امام ابو حنیفہ آ چکا ہے تفسیر میں جاتے لگتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہم درزگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تخمے میں آئے لگتا کے وقت کے حسن بصری اور بڑے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ اجمیری کی محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ کمالات دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چپے چپے میں مسجد ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آئے تھے انہوں نے یہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا مدرسہ ہے حضرت نے رکھا شفافے کا علاقہ پورا ساحلی علاقہ ہے وہاں ایک مدرسہ ہے مسجد ہے کہنے لگے حضرت مدنی آج ہم ہوائی جہاز سے اتر کر ان علاقوں میں جاتے آتے دم نکل جاتا ہے اس زمانے کے اندر بیل گاڑیوں میں پیدل چوری اور اچکے کے اور قتل عام کے زمانے میں یہ حضرات پھرا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کی محنتوں کے ساتھ اور خاص طور سے حضرت عبدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ عمر قدو اللہ نے بڑی عجیب خصوصیات سے عجیب کمالات سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا اور اگر دارلوم کے علاقے میں دیوبند میں ارد گرد کے علاقوں میں اگر کوئی مہمان آتا اور روٹی نہ ملتی یہ طے تھا حضرت کے گھر میں ہمیں روٹی مل جائے گی بڑے فیاس تھے روزہ متحرہ کے پاس کئی سالوں تک حدیث کا درد دیتے رہے اور اپنے ریش مبارک سے مبارک داڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو جھاڑا کرتے تھے کبھی ایک دینار ایک درہم ایک ریال آپ نے موازہ نہیں لیا تنخواہ نہیں لی یہ سب برکتیں ہیں کہ آج خاندان مدنی اس کو لوٹ رہا ہے حضرت اقدس استاد محترم حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی جو صاحب زادہ شیخ الاسلام ہیں کیا ان کی مجال کہ امام حرم کو یہ بلائے یہ حضرت مدنی کا صدقہ ہے یہ ان کی کرامت اور یہ ان کی بزرگی اور یہ ان کی قربانیوں کا سوارا ہے کہ آج امام محترم رئیس الامام شیخ عبد الرحمان اسدیس جو حرم مکی کے بڑے امام رئیس الامام سمجھے جاتے ہیں حضرت کی دعوت پر آج الحمدللہ لگتا ہے کہ اس وقت مسجد رشید کے اندر انشاءاللہ وہ خطبہ دے رہے ہوں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے یہ سب ان کی برکتیں ہیں وقت کی حکومتیں جھک جاتی تھیں اور وقت کی سلطنتیں ان کے سامنے سر تسلیم کم کیا کرتی تھی حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جواہر لال نہرو نے پوچھا تھا کہ علماء دیوبند کی ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر بڑی قربانیاں ہیں کیا چاہتے ہیں آپ آپ اس کے سلے میں حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ حضرت مدنی کو پاکستان ہجرت کرنے نہ دیا جائے ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا شبیر صاحب انتقال ہو گئے رحمت اللہ علیہ مراد آباد میں تھے وقت دار العلوم دیوبند کے استاد بنے جب کبھی حضرت کا نام لیتے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل آتے تھے اور وہ باتیں جو حضرات صحابہ کرام آخائے دو علیہ وسلم کے بارے میں تاثرات ارشاد فرمایا کرتے تھے مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اللہ نے وہ جمالات وہ انوارات وہ رحمتیں اور وہ برکتیں حضرت کے چہرے اقدس کے اندر مرحمت فرمائی تھی اور آہ بھرتے فرماتے شاید اللہ نہ اس جیسا بھیجا ہے نہ اس جیسا قیامت تک بھیجے گا ویسے اللہ قادر مطلق ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے یہ ان حضرات کا کہنا تھا بہرحال ایک ایک مکان اور ایک ایک گھر کسی کسی خاصیت کے لیے اور کسی کسی خوبی کے لیے وہ مشہور ہو جاتا ہے فلاں سخی ہے فلاں کے گھر میں درخت ہے فلاں کے گھر میں سوئمنگ پول ہے اور فلاں کے گھر کے اندر تالاب ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں موجزے ہیں تو اس طریقے سے خاتون کی بٹیا کی شادی کے لیے جو آپ نے پسینے کے جو قطرے مرحمت پر پائے وہ گھر مشہور ہو گیا تھا کہ خوشبو والا گھر حضرات صحابہ کرام اس گھر کی ہوا لینے کے لیے اس گھر سے ہو کر گزرا کرتے تھے آپ نے دو پسینے کے قطرے مرحمت فرمائے آپ کا وجود سراتا پا ایک ایک چیز موجودہ ہے آپ کی آنکھیں موجزہ آپ کی بناوٹ موجزہ آپ کا جسم اتھر موجزہ آپ کا منہ مبارک موجیزہ آپ کا پسینہ مبارک موجیزہ آگے بڑھ کر کہوں آپ کا استنجے شریف اور خزائے حاجت جو فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم کبھی زمین کے اندر آپ کے استنجا کو اور آپ کے قضاء حاجت کے فضلے کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا علماء نے بیان کیا کہ زمین کے خطے لڑا کرتے تھے جھگڑا کیا کرتے تھے کہ آقا کے استنج مبارک کو اب کی مرتبہ ہم لیں گے آپ کی یہ شان مبارک ہے اور بد نصیب ہے مسلمان زمین تو لڑے آپ کی چیزوں کو لینے کے لیے اور مسلمان آپ کے چہرے کو مڈا کر پیشاب کی نادی میں ڈال دے آپ کے چہرے سے آپ کے لباس سے آپ کی سنتوں سے نفرت کرے وہ مٹی اور پتھر سے گیا گزرا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں ان درختوں کو اور ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے آپ کا اکرام کیا کرتے تھے احترام کیا کرتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور کا تنا تھا ٹیک لگا کر آپ بیان فرماتے تھے ضرورت پڑی کہ اسے ممبر بنا دیا جائے ایک جمعہ اسے الگ کیا گیا صحابہ فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے جو چیخ میں چلانے اور رونی کی آواز آتی ہے اس قسم کی آواز ہم نے محسوس کی اور دیکھا وہ تنا رو رہا تھا آخا نے پوچھا کیوں روتے ہو فرمایا کہ آخا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے آپ نے جدا کر دیا ہاتھ جدا ہوا نبی کا سایہ جدا ہوا اور کھجور کا تنا رونے لگا اور سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی مسلمان نکال کر پھینکے آپ کی سنتوں کو نکالے آپ کی حیا کو نکالے آپ کے شرم کو نکالے آپ کے خواتین کے پردے کا جنازہ نکالے اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا پتھر پتھر آپ کا عاشق زمین آسمان کے فرشتے ان اللہ و ملائی کا تہو یو عالم نبی ملائی کا آپ پر درود بھیجنے والے اللہ کا عرش آپ پر رحمتیں بھیجنے والا جنت کی حوریں اور غلمان آپ کا نغمہ گانے والے آپ کی گوئی کرنے والے وار مسلمان کتنی ہمت اور کتنی جرت کہ تو پیغمبر کے چہرے کو نکال کر نالی میں ڈالتا ہے پیغمبر کے لباس کو نکال کر نالی میں ڈالتا ہے سراپا آپ موجزہ ہیں آپ کا کلام موجزہ آپ کا سونا موجزہ آپ کا کھانا معجزہ آپ کا ازواج متحرات سے بات چیت کرنا موجزہ اور کلام پاک علمی معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ ایک لائن اور ایک سطر کا رہتی دنیا تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور چیلنج بھی دیا وہ ان کن تم فی رئی بما نزلہ دینا فاتو بصورت ایک سورت لا کر بتاؤ ایک آیت لا کر بتاؤ ایک جز لا کر بتاؤ قیامت آ جائے گی اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ایک عجیب و غریب معجزہ جو صحابی کرام کی شرفیت اور ان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے یہ عنوان گزشتہ جمعہ ختم ہو رہا تھا ہم نے زبردستی اس عنوان کو اگلی جمعہ کے لیے اس لیے کھینچا ہماری نگاہ عالم اسلام کے بزرگان دین پر رہتی ہے اولیاء کرام کی تحریکات ان کی تقریریں اور اس وقت وہ کیا بات چلا رہے ہیں تو ہم اس عنوان کو لا کر انگلی کٹا کر یا یہ کہ ان کا نام لے کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہنے والا سننے والا جب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے کہ نماز کی تحریک دنیا میں کھلا وقت چل رہی تھی کن کن لوگوں نے چلائی ہمارے بڑے اکابر اولیاء مجاہدین نظام جب پاکستان کی سرزمین کے اندر انہوں نے نماز کی تحریک چلائی قیام مساجد کی تحریک چلائی ہم نے نماز کا عنوان اٹھایا تاکہ ان کی بات میں ہماری بات مل جائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس لشکر میں اس جماعت میں یا یہ کہ ان کے غلاموں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے اکابرین حضرت اقدس مولانا ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہم العالیہ امام حرم عبد الرحمان ہندوستان بلانا اور دیوبند کو دعوت دینا اور دلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر اگر کوئی صاحب حیثیت ہے ہوائی جہاز سے جا سکتا ہے وہ جائے اس عظمت صحابہ کی کانفرنس جو عبد الرحمان حرم مکی خطاب فرمائیں گے اور تاریخی خطاب فرمائیں گے اور پیر کے دن دلی کی جامع مسجد کے اندر محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کی فلاح بہبودی کے لیے خاص طور پر اجتماعی دعا کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ پیسہ اور کہاں استعمال ہوگا ہوائی جہاز کی ٹکٹیں اب وہ نہیں رہی بہت کم ہو گئی ہیں جائیں ان کی دعاؤں میں ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں ان کی دعاؤں میں حصہ لیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو آخری درجے میں ہم نے یہ کیا کہ جو عنوان عظمت صحابہ کا چل رہا تھا آج اسے توسیع کر کر جو عنوان آج مسجد رشید میں چلے گا اور کل رام لیلا گراؤنڈ کے اندر چلے گا کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر کچھ اولیاء کرام اور حرم محترم کے آئمہ اس عنوان کو لیے ہوئے تھے اور کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ نورانی مجید کا کہنے والا اور سننے والا کہہ سکتا ہے مولا جا تو نہیں سکے لیکن عنوان کی ہم نے بھرپور حمایت کی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں کے اندر ایک سب سے عجیب و غریب موجزہ وہ موجزہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی قوم جو قوم بدماشی کے اندر دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ تھی قتل میں غارت گری میں شراب نوشی میں بدکاری میں زنا میں ماں کے مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد ماں کو وراثت میں لے کر مہندری ماں کو اس کے ساتھ وہ کام کرتے جو شور کیا کرتا تھا یہاں شیر گوئی کا کمپٹیشن ہوتا تھا گانوں کا لیکن آخا کی دہشت اور نبوت سے پہلے شراب نوشی کا مقابلہ ہوتا دیکھ تو نے کتنے لیٹر پیے تو نے کتنا قتل کیا تو نے کتنی عورتوں کا بلاکار کیا جانوروں کو سامنے کھڑا کر تین اندازی کیا کرتے تھے اتنے وحشی تھے وہ کہتے آنکھ کو مار کر بتاؤ دم کو مار کر بتاؤ سیدھے پیر کو مار کر بتاؤ ناک کو تیل چلا کر بتاؤ جانور تڑکتا اور یہ مزے لیتے اور شراب پیا کرتے تھے اتنی وحشی قوم اور اتنی جنگلی قوم فارس روم اس وقت کئی و کسرا اس دنیا کے سپر پاور ملک تھے آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک دوسرے ملک کو نگلنا چاہتا ہے چائنا کو اگر موقع ملے ہندوستان پر قبضہ کر لے گا ہندوستان کو موقع ملے پاکستان پر قبضہ کر لے گا بارڈر سیکورٹی فورس کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے گا موقع کی طاق میں ہے اور ہر ملک کا کروڑوں کا اربوں کا خربوں کا بجٹ اس بات پر صرف ہو رہا ہے کہ پڑوسی ملک کسی ملک کے اندر قابض نہ ہو جائے اور حملہ آور نہ ہو جائے لیکن کیسر و کسرا اتنے طاقتور اور سپر پاور آن کی آن میں اہل عرب کو اپنی مٹھی میں کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی بارڈر سیکورٹی فورس نہیں علم نہیں ہنر نہیں دانش مندی نہیں لڑنا جھگڑنا زنا کرنا بدکاری کرنا دنیا کی کوئی قوم اہل عرب پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں تھی جہالت کے زمانے میں اور تجارتوں کے جو قافلے تاجروں کے جایا کرتے تھے جو ملک لگتے ڈرا کرتے تھے یہ اہل عرب ان کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اسی لیے اللہ نے سورت پریش کے اندر دیکھی ہے فی قریش ایلا فی ہند رحلت اشتائی و سعید سردی گرمی کے اندر عمل ہم نے دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا امن نہیں تھا سکون نہیں تھا مال بھی چھینتے جان سے بھی مار دیتے تھے ایسے بدری قسم کے لوگ اور ایسے جنگلی اور وحشی لوگ کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اسے اپنی مملکت میں اپنی ریاست میں اور اپنی سلطنت میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے کوئی یہاں لڑکی دینے اور یہاں سے لڑکی لینے کے لیے تیار نہیں بدکاری عیاشی اور گنا بدماشی دنیا کے اندر سب سے اونچے نمبر پر یہ لوگ تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہوا کہ انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے جہاں یہ معجزہ ہوا کہ درخت نے آ کر آپ کو سلا تو سلام کیا جہاں یہ معجزہ ہوا کے دشمنوں کے سامنے آپ ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال کر نکل گئے جہاں یہ موجودہ ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر آپ جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑنے لگی ان موجیزوں میں ایک عجیب و غریب موجیز ایسی بدماش قوم ایسی سرکش قوم ایسی جنگلی قوم ایسی دہشی قوم انسانیت کے علیف سے اس کو آشنائی نہیں تھی شناخت نہیں تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ان میں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو بنا دیا فاروق کو بنا دیا ذنورین کو بنا دیا علی کو چن لیا حذیفہ کو چن لیا حنزلہ کو چن لیا اور چنا ایسا چنا ایسا چنا کہ قیامت تک اب کوئی صدیق کا جو ہے کہ تمثیل کوئی پیش نہیں کر سکتا نائب پیش نہیں کر سکتا فاروق کو ایسے مجھایا کہ قیامت تک کوئی فاروق نہیں آ سکتا عثمان غنی میں حیا کے وہ جوہر دیے کہ قیامت تک کوئی ایسا باحیا نہیں آ سکتا علی نے علم کے وہ جوہر دیے قیامت تک اہل علم اتنا علم کے جوہر پیش کرنے سے قاصر ہے خالد ابن ولید کے اندر وہ شجاعت کے جوہر دیے اتنا شجی اور اتنا بہادر قیامت تک کوئی قوم کوئی ملت اور کوئی ملک ایسا بہادر پیش کرنے سے قاصر ہے کہاں جنگلی قوم کہاں وحشی قوم کہاں بدکار قوم اور کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ جانوروں کو میں چرایا کرتا تھا بکریوں کو چرایا کرتا تھا میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا کہ اے عمر بکریاں چرانا نہیں آتا بکریاں چرانا نہیں آتا پیشاب سب کپڑوں کو لگا لیتا ہے نبی کا سایہ پڑا اور نبی کے ہاتھ پر بیت ہوئے اور یہ عمر جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور یہ عمر جب فاروق بنے کہاں بکریوں کو چرانا نہیں آیا کرتا تھا امیر المومنین بنے اور امیر المسلم بنے اور خلیفت المسلمین بنے نبی کے جانشین بنے اور نبی کے نائب بنے تو دریائے نیل ان سے کانپا کرتی تھی کہاں بکریوں کو چرانا نہیں آتا تھا اور کہاں زمین آسمان کے چیزوں پر ان کی حکومت ان کا دبدبا ان کا ڈر شیطان کا پیشاب قطع ہو جایا کرتا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان کارنامہ کائنات کی بدترین مخلوق کو آپ نے کائنات کی بہترین مخلوق کے اندر تبدیل کر دیا جو جڑا حضرت اکرما ابو جہل کے گھرانے میں پیدا ہو گئے باپ کیسی تربیت کیا ہوگا اپنے گھرانے کو اپنے بیٹے کو کیسی تربیت کیا ہوگا لیکن حضرت اکرما صحابی بنے کیا جوہر دکھلائے ہے انہوں نے ابو سفیان اسلام کے مسلمانوں کے کٹر ایک نمبر کے دشمن تھے مسلمانوں کی پرچھائی سے مسلمانوں کے سائے سے دشمنی کیا کرتے تھے لیکن جب ابو سفیان اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے اور مسلمان بنے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے وحشی جنہوں نے ہندا کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے کلیجے کو چبایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزا کا ہار بنا کر ہندا کے گلے میں ڈالے ڈھول پیٹتے رہے ناچتے رہے جاہلیت کا یہ کارنامہ اور اتنا عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا کہ آخا نے فرمایا ویسی ایمان اور اسلام تو لا چکے ہو لیکن ساری زندگی میرے آنکھوں کے سامنے نہ آنا اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں <coughs> حضرت وحشی سے ملاقات ہوئی اور فرماتے ہیں تمہیں حضرت حمزہ کو تم نے جو شہید کیا تھا اور ان کے جسم کے جو ٹکڑے کیے تھے اور مسلح کیا تھا آپ کو اس کا کوئی افسوس ہے فرمانے لگے وہ تو افسوس تو ہوگا لیکن الاسلام و ما کانا ناقابلہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا اور جسم کے ٹکڑے کیے پھر مسلمان ہونے کے بعد مسلم ایک جس نے جھوٹی نبوت کا اور جھوٹی رسالت کا دعویٰ کیا کہتے ہیں میں نے اسے قتل کر کر حضرت حمزہ کا حساب و کتاب برابر کر دیا یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تو پھر آگے ایسے ہی باقی رہے انہوں نے اس کا حساب لیا انہوں نے اس کا کتاب لیا اور تاریخ وہ بنائی کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی ہماری طرح نہیں کہ ظاہر میں مسلمان اور دل کے اندر کینا اور کپٹ رکھے ہوئے دل کی دنیا ایسے بدلی ایسے بدلی نبی کی مرضیات کے سامنے اور نبی کی خوشنودی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اللہ کی قسم گویا نبی کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا اور نبی ریموٹ چلاتے اور صحابہ کرام ایک گڑیا بن کر ایک کھلونا بن کر وہ کام کیا کرتے تھے ایسی مثال کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں ملے گی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں ملے گی صحابی آ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی تقریر کے درمیان ایک جملہ آیا کہ بیٹھ جائیے وہیں پر ایک قدم مسجد میں اور ایک قدم باہر ہمت کے جو قدم باہر تھا وہ قدم مسجد کے اندر آ جائے کہ وہیں پر بیٹھ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اندر کیوں نہیں آتے فرمایا کہ آپ کا ارشاد مبارک میرے کان میں پڑا کہ بیٹھ جائیے مجال کے ایک قدم کہ چلو ایک قدم جا کر مسجد کی آخری سب کے اندر بیٹھ جائیں یہ سب سے اونچا کمال تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس ترکاریاں بازار میں بہت ساری پسند خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کدو کو آپ زیادہ پسند کیا کرتے تھے پسند ہو نہ ہو تلاش کر کر لا لا کر کھایا کرتے تھے اس لیے کہ میرے محبوب کو اس کو کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ایک صحابی گرے گریبان کھلا ہوا ہے سامنے کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں کڑا کے سردی آئے گرمی آئے سفر ہو ہزر ہو ارے بند کیوں نہیں کر لیتے گناہ کبیرہ صغیرہ مکرو مکرو تنظیحی مکرو تحریمی کچھ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا میری مجال کہ آپ کا گرے بان کھلا ہوا ہو اور میں اسے بند رکھوں کیا تاثیر تھی کیا محبت تھی کیا جان اساری کا جذبہ تھا اگر آقا کہتے اس آنکھ کی دریا میں کود جاؤ یہ نہیں پوچھتے یہ جلانے کا کام کرے گی یا کلّا یا نارو کونی بردوں سلامہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی کیا وہ کام کرے گی آخا نے کہا کودنے کے لیے تو کود گئے ہجرت کا واقعہ دیکھیے کتنوں کی زمینیں تھیں پراپرٹیز تھی بیوی تھی اولاد تھی نواسے تھے اور پوترے تھے کاروبار تھا مکہ مکرمہ میں اور کہا گیا کہ نکل جائیے یہ نہیں کہا کہ بیوپار ہو رہا ہے ذرا مکمل کر کے نکل جاؤں گا بیٹی کی نسبت ہے شادی کر کر نکل جاؤں گا فصل آنے کا اور کاروبار کے اندر نفع آنے کا وقت ہے دو گھنٹے میں ایک دن میں شام تک نفع مل جو ہی کام کے اندر یہ بات پڑی آگے نہیں پیچھے نہیں بیوی سے بات نہیں یوں ہی نکل گئے اور یہ قوم دو بیس بیس ستائیس سالوں تک لڑائی ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی اور اس جنگ کے اندر مرنے والا وسیعت کر کے مرتا تھا کہ صاحب دیکھو اس جنگ کو ختم نہ کرنا تم صحیح مانو کے اندر حلالی اولاد ہو اور صحیح مانو کے اندر میرے بچے ہو اس جنگ کو ختم نہ کرنا جاتی جنگ ایک مرغئی کے بچے کو دوسرے قبیلے والے مار چکے تھے ایک مرغئی کے بچے کے لیے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سالوں تک جنگ ہوتی تھی اور مرنے والا وسیعت کر کے مرتا تھا ایسی وحشی کو اور ایک مرغئی کے چوزے کے دل و دماغ کے اندر اتنی محبت اتنی چاہت کہ اس کے انتقام میں برسوں جنگ ہو رہی ہے اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں اور یہ مدینہ طیبہ کے لیے نکل جاتے ہیں کافرہ بیوی ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں اولاد کافر ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں کاروبار ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں نیحتیں سر سرو سامان مدینہ طیبہ کے اندر جب شراب حرام ہوئی اللہ اکبر نہ زمین نے ایسا منظر دیکھا ہوگا نہ آسمان کے فرشتوں نے یہ کارنامہ دیکھا ہوگا شراب ایک نشہ ہے جیسے مجھے اور آپ کو دولت کا نشہ جورو کی غلامی کا نشہ اولاد کی محبت کا نشہ زمین کا نشہ کاروبار کا نشہ میں سمجھتا ہوں کہ ان نشوں میں بڑا نشہ ڈرگس کا نشہ ہے شراب کا نشہ ہے ڈوبا کرتے تھے تیر کرتے تھے شراب کے اندر یا یو حلین آئے بنو ان خمر ول میسر ول انصاف ول ازلام الشیطان نملی شیتان یہ شراب ہے یہ گندی چیز ہے شیطان کی تم رک جاؤ اللہ اکبر جیسے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہو میچ بیٹس مین بلے کو اٹھایا ہے بال ہوا میں جا رہی ہے اچانک کرنٹ چلا جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے تو آپ وہ دیکھیں گے منظر کہ بال آدھی فیلڈ میں جا کر رک گیا ہے یہ منظر زمین آسمان کی مخلوق نے دیکھا کہ جس کے برتن میں شراب تھی اس کو پھوڑ دیا جس کے گلاس میں پیمانے میں شراب تھی اس کو پھینک دیا اور جس کے منہ میں شراب تھی کہ بجال کے ایک قطرہ پیٹ کے اندر چلا جائے اس کو تھوک دیا اور جس کے پیٹ کے اندر شراب گئی انگلیاں ڈال کر اس نے طے کر دی میری چیٹی چل رہی ہے نئی سی پالیسی بنائی ہوئی ہے اب میں نے کر دیا اب پتا چلا کہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ کپڑے نکال کر بلاکار کرنے کے برابر ہے چلو ایک دو سال پوری کر لوں گا یہ چیٹی پوری کر لوں گا اور یہ ماٹی کیچ کے اندر جو گھر لیا ہے ایگریمنٹ پورا کر لوں گا نہ جو پیٹ کے اندر گیا انگلیاں ڈال کر طے کر دی یہ ویسی قوم جو مرغی کے ایک چیزے کے لیے سترہ سترہ سال لڑائی کرنے والی ماؤں کا بلاکار کرنے والی عزتیں لوٹنے والی شاید اس وقت جنگل کے جو درندے تھے ان وحشیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے آخا آپ کا موجودہ اور آپ کی یہ کرامت ایسے وحشیوں کے اندر وہ اطاعت کا جذبہ وہ مر مٹنے کا جذبہ اور وہ فرما برداری کا جذبہ کہ شراب دیسی نشے کی چیز نہ صرف ایک طے کر دیا الٹ دیا راوی بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں کی نالیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی گویا جو ہے برسات کا پانی بہ رہا ہو جو کپڑے لیے وہ پہن لوں گا میں اس کے بعد نیکسٹ سلاؤں گا تو جھپا سلاؤں گا جو پالیسی ہے پوری کر لو گا نہ یہ اطاعت نہیں یہ فرما برداری نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے ایک حرامی یہودی تھا مدین طیبہ کے اندر جس کا نام تھا ابو رافع بہت گالیاں دیا کرتا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے بے ادبی ہو رہی ہے وہ مومن ہو اور اس کو برداشت کرے یہ ناممکن ہے آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کی ماں کے تعلق سے کہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں میں اسے لو لیٹر دینا چاہتا ہوں وہ صحیح مانوں کے اندر اس ماں کا بچہ ہوگا اللہ کی قسم جان دے دے گا ماں کی حرمت پر ماں کی آبرو پر ماں کی عصمت اور پاک دامنی اور عفت پر آنچ آنے نہیں دے گا بیوی پر کوئی کہے بیٹیوں پر کوئی کہے اور آخا کی ذات ایسی ہزاروں مائیں آپ کے قدموں پر قربان ہزاروں اولاد ہزاروں مال و دولت کے خزانے آپ کے ایک پسینے کے خطرے پر قربان اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں بن سکتا آج بھی اس حرام الدہر ابو رافے کے قلعہ جس قلعے کے اندر وہ رہتا تھا تاجر تھا ماندار تھا کروڑ پتی تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس حرامی کا یہ مجبلہ تھا آخا کی توہین کیا کرتا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے تازہ تازہ اس نے گالیاں دے رکھی تھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی آپ کو صدمہ ہوا اللہ کا حکم آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کون ہے جو میرے دل کو تسکین پہنچائے گا ابو رافے کے جسم کے ٹکڑے کر کر قتل کر کر کہتے نا لوگ رحم دلی سے کام لو نرم دلی سے کام لو اور ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا گال پیش کرو ایک بیٹی کی آبرو لوٹے دوسری بیٹی دے دو بیوی کے آنکھ مارے سالی پیش کر دو ماں کو چھوڑے ساس کو پیش کر دو عید چرائے آپ مکان دے دو ہم مانیں گے کہ آپ کت کے اندر کتنی دریا دلی اور رحم دلی ہے ایک پٹھی مٹی کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ایک عید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں عدالتوں کے اندر مسلمانوں کے مقدموں کے فیلوں پر فیلوں کی بلڈیے ہیں اگر ان فیلوں کو جمع کیا جائے ایک قطب مینار بن سکتا ہے بلکہ دبئی کی جو بلڈنگ ہے الخلیفہ برج الخلیفہ وہ بلڈنگ بن سکتی ہے کیا میری زمین لے لی میرا باغ لے لیا اتنے انچ میری زمین میں آ گیا نماز نہ پڑے معاف داڑھی مڑائے معاف عورت بے پردہ ہو معاف گھر میں ننگا ناچ ہو معاف اولاد گالیاں دے معاف حرام کے لخ میں ہو معاف کیا نرم دی حرام کی دعوت بر دے کی جاؤ معاف ارے بھائی ہم نہ جائیں گے کون ان کے ان تک جو ہے ایمان اور اسلام کی بات پیش کرے گا دنیا کا طاقتور جوڑوں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے کتنے لوگ آپ نے شادیاں دیکھی ہوں گی ویڈیوگرافی ہوتی ہے بفے سسٹم ہوتا ہے اور بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے کتنے لوگوں کو دیکھا آپ نے ارے حرام کام کرتے ہو تم دیکھا آپ نے کہاں گئی مردانیت اور کسی کی کار پر کوئی آدمی ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے اپنے بچے کو بانٹ کے اوپر کھڑا دے نکلا جائے گا ارے ہٹاؤ بھی بچے کو اس پڑے گے نبی کی سنتوں کا قتل ہو امی جان عائشہ کے پردے کے عزت کے پردے کو چاک چاک کیا جائے کہاں گئی تیری غیرت کہاں گئی تیری حیا وہ ہو جو گرم ہوتا تھا غصہ ہوتا تھا کہاں گیا یہ کیوں منکرات کو دیکھ کر بے حیائی کو دیکھ کر بے شرمی کو دیکھ کر غصہ کیوں نہیں آتا مرد بانا وہ نہیں جو اپنی زمین کے لیے زر کے لیے جورو کے لیے اولاد کے لیے باغ کے لیے غصہ دکھائے مرتبانا وہ بہادر وہ جو دین کا سپاہی بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر وہ جوہر پیدا کیے تھے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی وہ معجزہ پیدا کیا کہ بیناؤں سے وہ کام نہیں اندھے وہ کام کیا کرتے تھے پیر والے وہ کام نہیں کیا کرتے تھے جو لنگڑے وہ کام کیا کرتے تھے مالدار وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو غریبوں نے وہ کارنامہ انجام دیا بڑے وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے تھے جو بچوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ابو جہل وقت کا سخت ترین اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بچے ہیں کہ بےتاب ہے کہ وقت کے ابو جہل کو اور وقت کے فراؤن کو اور وقت کے شداد و نمرود کو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے کاٹے اور کاٹ کر بتایا ایک لنگڑے صاحب اون پر چمٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں روتے ہوئے گئے اور فرمانے لگے کہ میرا بڑھاپا اور میرا ننگڑا پنا کیا جہاد سے روکتا ہے اللہ کے نبی نہ مجھے اجازت دیجیے اور جاتے جاتے گھر کی طرف مڑ کر کہنے لگے اللہ سے دعا کی مولا میں اپنے گھر کا آخری دیدار کر رہا ہوں اور جب آؤں تو کفن کے اندر میرے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب جان ہو جسم میں اور آؤں ابو رافے کو کون قتل کرے گا مجلس میں سناٹا بڑا طاقتور پاورفل مالدار قوت والا اثر و رسوخ والا گنڈوں کو پالا ہوا چوروں اور قاتلوں کی ٹولی رکھا ہوا حضرت عبداللہ ابن عتیق نابینا صحابی اٹھے رات میں اس ابو رافے کی کوٹری کے پاس گئے اور محل کے پاس گئے کہا ابو رافے ملے گا اب درباروں نے سوچا کہ کوئی اندھا فقیر روٹی کے سوال کے لیے آیا ہے ہاں دیکھو اوپر جاؤ اس سے مل لو اوپر گئے کہا کون ابو رافے شطرنج کھیل رہا تھا تم کرکٹ دیکھتے ہو میچ دیکھتے ہو اس زمانے میں اگر میچ ہوتی تو شاید ابو رافے بھی میچ دیکھا کرتا تھا سٹے کا بازار جوہے کا بازار اور آپ جانتے ہیں جو چیز حرام ہے اس تک پہنچنے والی چیزیں بھی حرام ہیں شراب حرام شراب کا کاروبار حرام شراب کی دلالی حرام شراب کے دکان کا پتہ بتانا حرام شراب کے دکان کے اندر لائٹنگ کرنا حرام شراب کی دکان کا کارپینٹر کا کام کرنا حرام شراب کی دکان کے لیے شراب کی دکان کے لیے کرائے پر مکان و دکان اور آفس دینا حرام جب سٹا حرام حرام آج کرکٹ کرکٹ نہیں اس پر تو کروڑوں کا سٹا لگتا ہے پتا نہیں لگتا ہارنے والی ٹیم اپنی نا اہلی اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ہاری یا کروڑوں روپے کا سٹا لے کر ان کو ہاری ہے کوئی نہیں بتا سکتا اور ہر آئے دن اخباروں کے اندر میڈیا کے اندر بات آتی ہے کہ ہم نے سکتے باز کو اتنے کروڑوں روپے کے ساتھ اور اتنے موبائل کے ساتھ گرفتار کیا جو لوگ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کر اور مشاغل کو چھوڑ کر اس سٹے میں وہ شامل ہو رہے ہیں معاہدہ میں اللہ نے فرمایا تارا انل تخوا کے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تھا بنو انل اسمی بلودوان گنا کے معاملے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا حرام ہے یہ گنا ہے یہ سٹا ہے یہ جمعہ ہے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ کھیل رہا ہو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سنچری رہی ہو وکٹ کا لینا رہا ہو اور جو ہے بولنگ رہی ہو بیٹنگ رہی ہو فیلڈنگ رہی ہو ایک ایک چیز سٹا اور جوا ہے آپ اس سٹے میں شامل ہو رہے اس جمعے میں شامل ہو رہے لگے ہاتھ کسی نے معلوم کر لیا کہ بھائی کیا اسکور ہے یہ الگ بات پوری توجہ کے ساتھ مشغول ہونا حرام ہے اور ناجائز ہے ٹی وی کے اندر وقت لگا کر بیٹھنا جتنا بجلی اس پر صرف ہوتی ہے اور جتنا وقت آپ نے فارغ کیا میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو قیامت کے دن اس بجلی کے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اور جب تک میرا اللہ میدان محشر میں ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے آپ کو جانے نہیں دے گا مردہ قوم ہے مردہ قوم ماؤں کی آبرو لٹ رہی ہے لیبیا سلگ رہا ہے اسلامی ممالک جھلس رہے ہیں حرمین شریفین اسرائیلی کتے اپنے نقشے کے اندر ملا چکے ہیں ابو غریب جیل گلام بے جیل جموں کشمیر کی جیل تہار جیل تڑپ رہے ہیں اور تمہیں وکٹوں کی پڑی ہے اور رن کی پڑی ہے ملم یہ تما بھی امور مسلم سا ملنا آخا نے فرمایا مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں جو غور و فکر نہ کرے کرکٹ کے بارے میں غور و فکر کون سیمی فائنل میں جائے گا کس نے سینچری بنائی ہماری ماں کی عزت کے ساتھ کیا ہوا ہماری بیٹی کے آبرو کے ساتھ کیا ہوا مالیگاؤں بم دھماکے کے اندر کتنے نوجوان قید ہیں ان کے گھروں کے اندر کیا بیت رہی ہے ان کی بیویوں پر کیا بیت رہی ہے یہ کافر بنیے مسلمانوں پر کیسے ظلم کر رہے ہیں ستم کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر کیسے انصاف کا خون بہ رہا ہے فکر کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے جذبے جہاد سرد ہو چکا ہے ہم یہی فکرے لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں جاتے ہیں وہاں کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء بعض مرتبہ کہتے ہیں ہمیں عنوان ہی سمجھ میں نہیں آیا اس ظالم فرعون نے جہاد کا وہ معنی بیان کیا بدر کا وہ معنی بیان کیا کہ اب جہاد قتل و غارت گری کا نام ہے بدر ہنین اب خون کے دریا بہانے کا نام ہے جبکہ میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا طے کرے رحمت دے جہاد رحمت ہے بدر رحمت ہے حنین رحمت ہے ان کے رہتے ہوئے چور چوری نہیں کر سکتا ان کے رہتے ہوئے زانی ضلع نہیں کر سکتا ان کے رہتے ہوئے کوئی ماں بہن کی آبرو نہیں لٹ سکتی جہاد کا پرچم لہرائے گا ہے کسی میں کے لال کتے کے بچے کی مجال حیال سلاح کے بعد دکان کھلی رکھے ننانوے فیصد گنا اس کی برکت سے اس کے پرچم کے سائے کے اندر اس سے خود بخود مسلمان بچ جائے گا جہاد کا پرچم لہرائے گا کوئی عورت اور کوئی ماں اور امت کی کوئی بیٹی کیا بے پردہ نکلے گی اگر بے پردہ نہیں نکلے گی کیا کوئی آنکھ لڑائے گا اگر کوئی آنکھ نہیں لڑائے گا کیا اس کی کوئی عصمت اور آبرو کو لوٹے گا جہاد کا پرچم ہوگا کیا کوئی شراب خانہ کھولے گا جہاد کا پرچم ہوگا کیا زانی کو سنسار نہیں کیا جائے گا جہاد کا پرچم ہوگا کیا چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے رحمت ہے رحمت رحمت ہے ولکم فی سی حیات قاتل نے مقدول کو قتل کر دیا مڈر کر دیا شریعت کہتی ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے یہ قتل بظاہر جسم کے ٹکڑے کرنا نظر آتا ہے یہ قتل بظاہر ایک عورت کو بیوہ بنانا نظر آتا ہے یہ قتل بظاہر اس کے بچوں کو یتیم کرنا نظر آتا ہے یہ قتل بظاہر اس کا خون بہانا نظر آتا ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ورکاسی حیات یہ قتل کے اندر تمہاری زندگی ہے اگر تم قاتل سے انتقام نہیں لوگے تو پھر دو محلوں میں دو ملکوں میں دو سماجوں کے اندر قتل کا بازار گرم ہو جائے گا قاتل سے اگر قصاص لیا جائے بدلہ لیا جائے تو پھر مقتولین کے جو جذبات ہیں وہ سر پڑ جائیں گے چلو قاتل واسل جہنم تو ہو گیا یہ کمینہ کتا خود دہشت گردی کر رہا ہے کرنل خزافی کے بارے میں میں نے آپ کو کہا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر جہاں آپ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر تقدیر پر براکٹ کے اندر آگے بڑھائیے میں ایمان لایا اس بات پر کہ میڈیا جھوٹا جیسے جورو کی غلامی کے بارے میں مجمے میں سونے والے کے بارے میں کوئی آدمی سو رہا ہو اس کو جگائیے گا میں کب سو رہا ہوں جورو کی غلامی کے بارے میں نہ لانا میرے اندر وہ جوہر نہیں دنیا کے پورے مرد ہو سکتے ہیں مجھے چھوڑ کر ایک بادشاہ نے کہا اس کے ایک اخل مند وزیر نے اس سے کہا ارے یار یہ کیسی قوم کے پیچھے آپ حکومت کر رہے ہیں کل جہاد کی ضرورت ہوگی میدان جنگ میں مردوں کی ضرورت ہوگی تو یہ لوگ نہیں آئیں گے یہ جورو کے لنگوں میں گھسیں گے اس کے کپڑوں میں گھسیں گے کہا کہ نہ میری قوم تو ایسی نہیں ہے جورو کی غلام اور اس نے جو ہے ہال کے اندر ایک گراؤنڈ کے اندر سارے مردوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا میرے پاس سچائی کو ناپنے کا آلہ ہے اگر کسی نے غلط بیانی سے کام لیا تو اسے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور کتوں کے جنگلی کتوں کے حوالے کر دوں گا دیکھو جو جو جورو کا غلام ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو جورو کا غلام نہیں وہ اس طرف ہو جائے تو سارے مرد ایک طرف ہو گئے اور ایک آدمی ایک طرف ہو گیا بادشاہ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ میری رعایا میں کم سے کم ایک مرد تو ہے جو جورو کا غلام نہیں ہے کہا کہ بتائیے حضور والا آپ میں یہ مردانیت کے جوہر کہاں سے آئے آپ کے اندر یہ شجاعت اور بہادری کہاں سے آئی کہنے لگا حضرت اگر جہاں کی جان کی امان ہو تو عرض کرو بادشاہ تو وہ ہیں کہ موڈ میں آئے تو قیدی کو رہا کر دیں اور غصے میں آئے راستہ چلتے آدمی کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دے پہلے میرے جان کی امان دو تو عرض کرو کہا کہ بتائیے کہنے لگا کہ میری بیگم نے نکلتے وقت ایک بات کہی تھی کہ ساری دنیا جہاں جائے گی تم وہاں نہیں جاؤ گے تو ساری دنیا کے لوگ یہاں آئے تو میں نے اپنی بیوی کی بات مان کر کٹ کر یہاں ہو گیا اس میں بھی جوڑوں کی غلامی یہ کچھ امراض ہوتے ہیں جس میں احساس نہیں ہوتا اور جس کے اندر شور نہیں ہوتا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک تعالی اس کی حیثیت ایسی بنا دیں گے جیسے بہتے پانی کے اندر تنکا ہوگا خسو خاشاک ہوگا پانی لیفٹ میں گیا تو لفٹ میں ریت میں گیا ریت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ امت کس درجے گر جائے گی آپ نے فرمایا کہ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی صحابہ کرام نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کی بیماری کیا ہے فرمایا کہ حب دنیا و کرا ہی ہر کوئی زندہ رہنا چاہے گا کوئی مرنا نہیں چاہے گا سب کریم لگائے ہوئے ہیں مسالہ لگائے ہوئے ہیں ہزاروں سال کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں کل کی پل کی خبر نہیں کہ کیا ہونے والا اسی طرح دنیا کی محبت اولاد کی محبت بیوی کی محبت یہ چیز ہمیں جذب جہاد سے روکے ہوئے ہے جذب شہادت سے روکے ہوئے ہے قدم آگے بڑھنے سے یہ چیز بیڑیاں بن کر ہمارے پیروں کے اندر پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے میڈیا کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹا ہے جیسے بیوی کی غلامی اس مرض کو کوئی نہیں پہچان سکا سونے والا اپنے سونے کو بے پہچان نہ سکا اسی طریقے سے میڈیا کے جھوٹے ہونے کے بارے میں میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں لیکن اتنا یہ حرامی فراڈ اور دھوکے باز اور مکار اور ایار میڈیا ہے کہ ہر کوئی اس کے لپیٹے میں آ جاتا ہے میڈیا کے کرنل قذافی کے بارے میں وہ خبریں وہ خبریں وہ خبریں اتنا عیاش ایسا محل رکھا ایسا بدین دیکھیے دو چیزیں الگ ہیں ایک ہے پرسنل لائف اس ہندوستان کے اندر جو حکمران آئے کل فاختیں اڑا کر کل کبوتریں اڑا کر کل لونڈیوں سے جو ہے اپنے محل میں تین سو ساٹھ لونڈیاں رکھ کر کوئی پتنگ بازی کر کر اس میں انہوں نے زندگیاں گزاری کوئی عشق کر کر کوئی معاشقہ کر کر کوئی لیلا کی کہانی رقم کر کر ایسی چیزیں کوئی بیوی سے وفاداری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ ایک تاریخ بن گئی اکبر اور اس کی بیوی کا قصہ ہے لیکن جہاں تک رعایا کی بات ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر اللہ کی قسم ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے مظلوم کو اس کا حق نہ دلایا ہو اور ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ نہ لیا ہو پرسنل نہیں پہ کوئی حکمران حج کو نہیں گیا کوئی بے نمازی تھا کوئی عاشق بد مزاج تھا کوئی شراب پیتا تھا کوئی ڈرگ لیتا تھا کوئی عورتوں کا رس یہ الگ ہے کرنل قذافی کی پرسنل لائف الگ ہے اور جہاں تک اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا اسلامی مملکتوں کے ساتھ تھا میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین اس کی پرسنل لائف الگ تھی کہ وہ حمام کے اندر سونے کے نل لگائے ہوئے تھا بیت الخلا کے اندر اس نے جو ہے سونے کی جڑائے ہوئے تھا اور اس کے لڑکے شراب کے رسی آتے اور انڈر گراؤنڈ اس نے جو ہے بلٹ پروف قلعہ بنا وہ الگ پرسنل نہیں اور جہاں تک امریکہ کی دشمنی کا مسئلہ تھا دنیا جانتی ہے کہ اہل عرب کی حمایت کے اندر اسرائیل کی مخالفت کے اندر امریکی دشمنی کے اندر سرزمین میں اگر کوئی حکمران تھا وہ صدام حسین تھا شاید اللہ نے اسی کے نتیجے میں جب اسے تختے پر چڑھایا گیا حالانکہ اس وہ کمیونسٹ جو ہے تھا اور بدین تھا ملحد تھا بے نوازی تھا سب کچھ تھا لیکن ایک چیز وقت کے فرعون کو للکار والا اور مسلم حکمرانوں کو بیدار کرنے والا اور امریکہ کا پالتو کتا اور اس کے ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والے اسرائیل کو للکارنے والا بلکہ میزائل تک اس نے داغا تھا اور کویت کے چشمے کے اندر آگ لگا کر ان حکمرانوں کو نیند سے بیدار کرنے والا شاید لگتا ہے اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا اور دنیا کو دکھایا وہ سلی پر لٹکاتے ہوئے اس کو لے جایا گیا ہاتھوں کو کھولا گیا پٹی کو ڈالا گیا اور کلمہ طیبہ زور سے پڑا اور آقا نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے کلی میں طیبہ ہوگا وہ یقیناً جنتی ہے لگتا ہے امریکی دشمنی اور مسلم حکمرانوں کو جگانے میں صدام نے جو کام کیا کرنل قذافی نے بھی وہی کام کیا حیرت کریں گے آپ میڈیا نے وہ جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولا عیاشی کے وہ ان کی پرسنل لائف ہے اپنی محکوم کو رعایا کو قدرتی وسائل اور سہولیات کے پہنچانے کے اندر دنیا میں ایک نمبر کا حکمران تھا وہ اس کی رعایا اس سے خوش تھی اور پبلک اس سے خوش تھی بلکہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر حسنی مبارک جو امریکہ کے اشاروں پر چلتا تھا وہاں کے عوام کو اس لیے ساتھ دیا حسنی مبارک کو ہٹانے میں افریقہ کے اندر جمہوری نظام کو اس نے قائم کیا بے نمازی تھا بدین تھا عیاش تھا باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے یہ الگ مسئلہ بحرین کے اندر الجزائر کے اندر لبنان کے اندر عرب مملکت کے اندر اور عرب حکمرانوں کو جگانے کا وہی کام کر رہا تھا جو کام صدام نے کیا تھا لیکن برا ہو میڈیا کا کہ اس میں وہ جادو چلایا وہ جادو چلایا کہ اب مسلمانوں کے دلوں کے اندر کرنل قذافی ایک زانی شرابی بدکار عیاش کی شکل میں پہچانا جا رہا ہے بڑی مشکل سے سمندر کی گہرائی سے ہم یہ موتی چن کر لائے ہیں کہ کرنل قذافی چاہے پرسنل لائف اس کی جیسی بھی ہو اسلامی جمہوریت کا وہ حامی ہے عرب حکمرانوں کو جگانا چاہتا ہے اور امریکہ کا کللہ کھلا دشمن ہے امریکہ اس دشمنی اور عداوت کا انتخاب لینے کے لیے اور لیبیا کے اندر عراق جیسا ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ بمباری کر رہا ہے وہ تباہی لا رہا ہے وہ بربادی لا رہا ہے یہ ہے میڈیا کا جھوٹ اور یہ ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حکمرانوں کی حالت کہ امریکہ کے ٹٹو اور پٹو بنے ہوئے ہیں ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتا بلکہ حسنی مبارک کے بارے میں بھی یہ آتا ہے انقلاب جو بپا ہوا اس وقت کے فرعون کے اشارے پر امریکہ کے اشارے پر کہ جب تک وہ امریکہ کا ٹٹو پٹو بنا رہا اشاروں پر ناشتہ رہا اپنی عوام کو وہ فلم دے کر ٹی وی دے کر کھیل کود دے کر دے کر نوجوانوں کو معطل کر دیا تھا بیکار کر دیا تھا لیکن جب میں نے جیسے کہ بتایا ایک نوجوان کی موت کے بعد وہاں کی خاتون نے وہاں انقلاب بپا کیا اور تحریک بپا کی تو یہ جیسے کہ شاہ عبد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے علاج کر کر جانے کے بعد کروڑوں ملین بلین ڈالر ریال عوام پر دے رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے تاکہ عوام کے اندر انقلاب اور عوام کے اندر احتجاج کے جو ہے جذبہ مر جائے اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا حسنی مبارک نے تھیٹروں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا نوجوانوں کو نوکری دینا شروع کر دیا تھا امریکہ نے دیکھا میری غلامی کے چنگل سے آزاد ہو رہا ہے تو خود امریکہ آلائی کار بنا کر حسنی مبارک کو معذول اس نے کرا دیا یہ اس کی فرون کی دہری چال ہے میڈیا کا ایک جادو ہے میڈیا جھوٹ ہے میڈیا غلط ہے میرے اللہ نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا انجا کم تارسی کم بینوا فتح بلو ان کسی کو قوم بھی جہانا فتس بھی ہو نا ماں پالتم نا اے لوگوں اگر حرام زانی شرابی بدکار یہودی عیسائی کافر اور مشرق خبریں لے کر آئے فتح بلو پہلا کام یہ کہ اس قبر کی تحقیق کرو تاکہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے یزید کو لانت بھیجنے لگے کرنل قدافی کو لانت بھیجنے لگے میڈیا کا جادو وہ چلا وہ چلا اصل صورت حال ہمارے سامنے سے آنے سے قاصر رہ گئی جو بھی ہو اتنا ہے کہ وقت کے فرعون کو للکارنے والا عالم عرب کے حکمرانوں کو بیدار کرنے والا اتحاد لانے والا اور یمن کے اور مصر کے نوجوانوں کو یہی وہ تھا جس نے اسلامی تحریک کے لیے اس نے بیداری پیدا کی ہے بہرحال جب تک اسلامی طالبات سے ہم روشناس نہیں ہوں گے اس وقت تک میرے اللہ کی قسم نہ امن آ سکتا ہے نہ سکون نہ چین اس امن چین اور سکون کے لیے دنیا مادی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کہیں سے کہیں چلی گئی ہے امریکہ میں جو ترقیات ہوتی ہیں جو پروگرس ہوتا ہے اور جو سیسی ترقی ہوتی ہے امریکہ سے رینگتے رینگتے ہندوستان جب وہ ترقی آتی ہے تو ہم مر چکے ہوتے ہیں ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھاتی ہے ہمارے نواسے پوترے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت مالی وسائل کے اعتبار سے ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اعلی ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے امن نہیں سکون نہیں چین نہیں ہندوستان میں ہے نا اس زمین کو اگر ہم سوراخ کریں اور کرتے چلے جائیں کوئی ڈرل ملے پانی آئے پہاڑ آئے ریتا آئے تو نیچے جو ملک ملے گا وہ کیلیفورنیا امریکہ کا ملک ملے گا ایک بج کر پچپن منٹ اب ہمارے دن کے ہیں بالکل مخالف صرف امریکہ کیلیفورنیا ہے وہاں رات کے ایک بج کر پچپن منٹ ہوں گے ہوائی جہاز سے ہندوستان سے ہم سفر کریں بائیس گھنٹوں میں ہم کیلیفورنیا پہنچیں گے اور امریکہ پہنچیں گے امریکہ میں وہ ترقی کی اور اس کے قدم اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کی جو رفتار ہے ہم اس ہوائی جہاز میں جائیں کیلیفورنیا کے لیے جو ہماری زمین کے مخالف ہے بائیس گھنٹے لگیں گے ان کو گوارا نہیں کہ ہوائی جہاز میں ہم بائیس گھنٹے لگائیں اس لیے کہ ہوائی جہاز کی جو میکزیمم رفتار ہے وہ پانچ سو سے لے کر چھ سو سے لے کر نو سو ساڑھے نو سو کلو تک ہے پر آور اگر ہوائی جہاز کی رفتار کو ہوا کے اندر اور تیز کیا جائے تاکہ کیلیفورنیا میں ہم جلدی پہنچ سکیں دس گھنٹوں میں گیارہ گھنٹوں میں تو ہوا میں رگڑ پیدا ہو کر ہوائی جہاز میں آگ لگ جائے گی ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا اس ہوا میں رفتار کسی ہوائی جہاز کے جانے کا میکزیمم ساڑھے نو سو ہزار اور اگر تیزی سے جائیں گے آپ ہاتھ ملیے تو ہاتھ میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو جائے گا جہاز ہوا میں لگ کر گرمی پیدا ہوگی اور ہوائی جہاز جل جائے گا اب اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہوا کے اوپر جو خلا ہے کہ جہاں پر زمین کی کشی سے سکھل جو کھینچنے کی طاقت ہے وہ وہاں نہیں ہے تو لہذا اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ منٹوں میں اس خلا میں چلا جائے اور پھر کیلیفورنیا آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جائے رفتار بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہوا میں رفتار بڑھائی جائے رگڑ سے گرمی پیدا ہوتی ہے تو خلا کے اندر ہوا میں ہی ہے تو لہذا رفتار بڑھا کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ایک دسترخان بن جائے کہ جب چاہے ہندوستان میں قدم رکھے ملیشیا میں قدم رکھے پندرہ منٹ میں آئے اپنا کام پورا کرے جیسے کوئی آدمی کو لار جاتا ہے ٹنکور جاتا ہے کاروبار کیا لوٹ گیا گلوبل ولیج بنانا چاہتے ہیں ہر قسم کی ترقی ہر قسم کی ترقی یہاں گھاس اگانے کے لیے زمین میں کھاد دو کیمیکل دو گھاس ڈالو پانی ڈالو ہوا کے اندر انہوں نے ایک مخصوص قسم کا کیمیکل بچھا کر اس کو گھاس اگاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ نورانی مسجد کی فرش کے اندر گھاس لگائے آپ ڈالیے کیمیکل ڈالیے پانی ڈالیے دس منٹ کے اندر گھاس نکل آئے گی پھر اس کو لپیٹ لیجیے اور اپنے گھر لے جائیے حیرت انگیز ترقی جو چاہے دنیا کا ہر پھل ایک میوزیم بنایا ہے وہاں ملتا ہے حالانکہ کوئی بھی پھل جب نکلتا ہے تو اس کی آب و ہوا کی کچھ قدرتی خصوصیات ہیں ہم گئے تھے ابھی بنگلہ دیش کے قریب وہاں کافی وہاں چائے کی پتی نکلتی ہے بنگال کے وہ علاقہ جو بنگلہ دیش سے لگا ہوا ہے آسام سے لگا ہوا ہے چائے یہاں نہیں نکلے گی اس لیے کہ وہ آب و ہوا وہ ٹیمپریچر وہ پانی کی خاصیت ہم یہاں نہیں لا سکتے کھجور یہاں نہیں لا سکتے ہم کھجور کے لیے مکہ مکرمہ عرب کی آب و ہوا ایک میوزیم بنایا گرمی دینا ہے ٹیمپریچر دیا اور سردی دینا ہے مائنس ڈگری انہوں نے سردی دی حیرت انگیز قسم کے کارنامے دنیا کا ہر پھل اور اس پھل کے لیے وہ موسم کے لیے وہ حال انہوں نے بنایا لیکن اس کے باوجود صرف دس منٹ کے لیے بجلی جاتی ہے کرنٹ جاتا ہے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی چوری ہو جاتی ہے مرڈر ہوتا ہے لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں وہ خفیہ کیمروں کی وجہ سے ڈرے ہوئے پولیس نے کیمروں کا جال بچھایا ہوا ہے بجلی جاتی ہے تو ایک آدمی دوسرے کا خون کر لیتا ہے پاکٹ مار لیتا ہے عزتوں کو لوٹ لیتا ہے <coughs> دنیا کے اندر قتل کا غارت گری کا بینک ریبری کا لوٹ کا سب سے بڑا گراف امریکہ کے اندر ہے دنیا کی اتنی بڑی ترقی لوگ مرنا چاہتے ہیں کسی عورت کی آبرو محفوظ نہیں اور کسی مرد کے لیے سکون نہیں چین نہیں عورت ایک کتیا سے بدتر زندگی گزار رہی ہے مرد ایک مشین کے پرزے سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ بھی ذکر اللہ آخا اللہ نے فرمایا اطمینان جو آتا ہے اور راحت جو آتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں آتی ہے نماز میں ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ کی قسم جو امن ہے جو سکون ہے جو اطمینان ہے یہ دنیاوی زندگی کے اندر نہیں ہے ہم امریکہ کا پریکٹیکل مشاہدہ دے ہیں دنیا کی ترقی کے اندر کتنی قلابازیاں اس نے لگائی اس کا شٹل اس کا سیارہ اور اس کا راکٹ چاند میں رہتا ہے زہل میں مشتری میں خلا میں یہاں زمین پر بیٹھ کر وہ لوگ ناسا کے اندر بیٹھ کر اس کی مرمت کرتے ہیں اس آدمی تک یہاں بیٹھ کر انجیکشن دیتے ہیں اور دوا اس آدمی تک جاتی ہے لیکن سکون امن چین نہیں چین سجدوں میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے مٹنے کے اندر ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کے اندر وہ جوہر پیدا کیے آپ نے وہ تبدیلی ان کے اندر پیدا کی کہ نابینا کے اندر بینا کی طاقت لنگڑے میں دوڑنے کی طاقت اور بچوں میں بڑوں بڑوں کی طاقت آ جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار میں فرما برداری میں اور آپ کی غلامی میں حضرت عبداللہ ابن عطیق عتیق اللہ تعالیٰ نو تھے اور گئے ابو رافے کے محل کے پاس کہا کہ کہاں ہے اوپر شطرنج کھیل رہا ہے اس زمانے کا کرکٹ ہاکی کھیل کی طرح ایک جوے کا کھیل تھا جس کو وہ کھیل رہا تھا کہا ابو رافے کہا کہ میں ذرا کھیل سے فارغ ہو جاؤں نمٹوں گا سوچا کوئی فقیر آیا ہے بھیک منگا آیا ہے اس کے بعد ابو راتے چھپ گئے کہیں کنارے اور عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ گئے ابو راتے جب اپنے کھیل سے پاری ہوا تو تھکا ہوا تھا کھانا کھا کر جو سویا بیل کی آواز کی طرح کراٹے لینے لگا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پہچان لیا کہ یہی ابو رافے ہے میں اس کے سینے پر چڑھا اندھے نابینا سکیل اور تھرڈ فلور میں کئی دربانوں کے بعد اس کی قیام گاہ گئے اور چھڑا اس کے نرکرے پر مارا خون کا فوارہ نکل کر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں مبارک پر پڑا تو آپ نے مان لیا کہ یہ واسل جہنم ہو چکا ہے اب فرماتے ہیں کہ اچانک قلعے سے آوازیں اٹھنے لگی سیدنا ابو رافع قد کٹیلا ابو رافع سیدنا قد قتلا ہمارا سردار ابو رافع مارا گیا ہمارا سردار مارا گیا ہمارا سردار مارا گیا حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ اب تو میری پکڑ دکڑ ہوگی اب میں اپنے راستے سے جاؤں گا تو اچک لیں گے لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے فلور سے بلڈنگ سے میں نے چھلان ماری میرا پیر ٹوٹ گیا میں رینگتے رینگتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نماز کھڑی ہو چکی تھی اور نماز ادا ہو چکی تھی اور میں ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا نماز ہو چکی تھی میں سوچ رہا تھا میں ارادہ کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کارنامے کا میں ذکر کروں لیکن ریاکاری کا اندیشہ تھا دکھاوے کا اندیشہ تھا اور ارادہ بھی تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں اور کسی طریقے سے پتا چل جائے فرماتے ہیں مجلس لگی کنارے میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ابو رافع کا قتل ہو چکا ہے کسی اور نے نہیں میرے صحابی اور میرے غلام عبداللہ ابن عتیق نابینا نے اس کو قتل کر دیا ہے کہاں ہے میرا بچہ کہاں ہے میرا غلام آئے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی روتے ہوئے غم زدہ لنگڑتے ہوئے آخا کے خدموں میں گرے اور سارا واقعہ بیان کیا پیر ٹوٹ چکا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر تھوک نکال کر اس پیر پر لگایا جیسے ہی لگایا فرماتے ہیں کہ اب میرے پیر کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت اللہ نے پیدا کر دی یہ وہ انقلاب تھا یہ وہ تبدیلی تھی کہ اندوں میں بینائی آ جاتی تھی رنگڑوں میں دوڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی تھی آج آنکھ ہے زبان ہے ہاتھ ہے پیر ہے اور سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو منکرات کے خلاف اور اسلام کے لیے لڑنے اور مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے یہ سب اس امریکی کتے کی سازش ہے کہ آج ہمارے جذبے جہاد کو اس نے سر کر دیا ہے اچھا اچھا ہی ہوتا ہے اور برا برا ہی ہوتا ہے پران میں اللہ نے فرمایا پمیا مل مس کالا ذرا تم خیر ذرہ برابر خیر کرو گے اس کو تم دیکھ لو گے ذرہ برابر شر کرو گے پمیا مل مس کالا ذرا تم شر رہی اللہ اسے بھی دکھا دے گا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک چور اچکا ایک گھر میں ڈاکے کی نیت سے داخل ہوا اور گھر میں مرد حاضر نہیں تھا عورت تھی اس نے سوچا بھوکا ہے کھجور کو پیش کیا تو انکار کر دیا کہا کہ مال چاہتا ہے غریب ہے محتاج ہے مسافر ہے اپنے زیورات کو پیش کیا تو اس کو انکار کر دیا اب تیسری تیسری چیز تھی عزت و آبرو کی خاتون نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کے رہتے ہوئے یہ چیز ناممکن ہے یہ چیز ہو نہیں سکتی میرا شوہر آئے گا طلاق دے گا کھلا لوں گی اور پھر اس کے بعد یہ چیز ہو سکے گی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے شوہر آیا اور بیگم نے سارا ماجرا سنا دیا کہ جناب والا یہ چور اوچکا بدماش اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالی مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جب وہ مظلوم ظالم کے خلاف قدم اٹھاتا ہے دیکھیے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جمہوری سلطنت ہے جمہوری مملکت ہے یا ہم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا واحد الحم مستتا تم من جتنی تم میں طاقت ہے تم اتنا تو کرو ارے اتنا تو کرو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈال دیا گیا شریف میں اللہ نے فرمایا ادا نو دیا سلحی یوم جمعہ بس الا ذکر اللہ کہ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم دوڑ کر آؤ حضرت شیخ الہم کو پتا تھا میں جیل کے باہر مجھے جیلر جانے نہیں دے گا مجھے جمعہ پڑھنے نہیں دے گا جمعہ سے واپس آنے نہیں دے گا لیکن حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غسل کرتے کپڑے پہنتے جو عطر ہوتا لگاتے اور اپنی کوٹری سے جو مین گیٹ ہے جہاں چلا جا سکتا تھا برآمدہ تھا جاتے آتے جاتے آتے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پوچھتے حضرت آپ جمعہ میں نہیں جا سکتے یہ ظالم جانے نہیں دیں گے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھ میں اتنی طاقت ہے جمعہ کو پانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں ہندوستان میں یقیناً ہم جذبے جہاد کی تکمیل کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے لیکن کچھ تو طاقت ہوگی کچھ تو ہمت ہوگی اور کچھ تو کرنے کا جذبہ ہوگا ہاتھی اپنے پیٹ کے حساب سے غذا کھاتا ہے تو چونٹی اپنی حیثیت کے مطابق غذا جمع کرے گی ہم چونٹی ہی صحیح اتنی تو غذا جمع کرو جماعت کے نام پر خانخواہ کے نام پر مکتبہ فکر کے نام پر اداروں کے نام پر بٹنے کے بجائے کلام نے کہا واحد عید الحمد تم من قوا جتنی قوت ہے اتنا تو کرو سو گرام اٹھا سکتے ہو سو گراؤں اٹھاؤ ایک من اٹھا سکتے کر کیا رہے ہو پورا دیہات جرو کے پیچھے اولاد کے پیچھے بال کے پیچھے دولت کے پیچھے اس کے لیے کیا کر رہے ہو الا کلیمت اللہ کے لیے جو کر سکتے ہو قرآن نے نہیں کہا مستتا تم کہا کہ جتنی طاقت ہے اتنا تو کرو اور ہر آدمی اپنے بارے میں محاسبہ کرے مظلوم جب ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے اب یہ میاں بالکل کمزور قسم کا آدمی تھا وہ ظالم جو چور آیا تھا پیٹنے لگا کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھاتا وہ چور کہتا ہاتھ میرا بڑھتا نہیں تھا اللہ ظالم کے ہاتھ پیر مفلوج کر دیتا ہے ضرورت ہے کہ مظلوم اٹھے اور ظالم کو للکارے ظالم کی طاقت اور قوت دے کر ہاتھ باندھ کر ہجڑوں کی طرح نہ بیٹھے ظالم کمزور ہوتا ہے ظالم بزدل ہوتا ہے ظالم ڈرپوک ہوتا ہے ظالم نامرد ہوتا ہے ایک آواز لگاؤ مظلوم جو ظالم ہے وہ بل کے اندر بھاگے گا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کے کان کاٹے اور اس کے آدھا میں تھوڑا تھوڑا کاٹا تاکہ اب یہ نشانی بنے کہ آئندہ کبھی بھی اگر یہ چوری کرے گا بدکاری کا جو ہے ارادہ کرے گا ان نشانی کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ ہاں یہ وہ بدماش ہے جو پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے اس لیے اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور اس کے ناک کٹ چکے تھے اور اس کے جسم کے اندر انہوں نے عیب لگا دیے تھے اللہ کی مدد مجموع کے ساتھ ہے اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہے اٹھیے اور اتنا اٹھیے کہ مستتا تم ایک قدم چل سکتے ہو ایک قدم چلیے دوڑ سکتے ہو دوڑیے مالی مدد کر سکتے ہو مالی مدد کیجیے جانی مدد کر سکتے ہو جانی مدد کیجیے کسی کا ذہن بنا سکتے ہو ذہن بنائیے کسی کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہو غلط فہمیاں دور کریے اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہے گی گنا منوس ہے ظلم گنا ہے اور یہ انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان کے ایک مرید تھے فرماتے ہیں کہ حضرت جو رونا آج ہم روتے ہیں وہ بھی رو رہے تھے عورت بھی نمازی میں بھی نمازی اولاد بھی نمازی سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں سورہ کہب بھی پڑھتے ہیں سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں اور حلال کمائی بھی ہے سود بھی نہیں رشوت بھی نہیں حرام کمائی بھی نہیں لیکن ہے کہ گھر کے اندر برکت کا نام و نشان نہیں فقر فاقہ پاکا تندستی گھر کے اندر جھگڑے اختلاف لڑائیاں حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا آپ کے گھر میں دروازے حضرت ہیں کا دریچے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کرو ان کھڑکیوں پر اور ان دروازوں پر پردے لٹکا دو اس نے پردے لٹکا دیے کہتے ہیں کہ وہ خیر و برکت اور وہ محبت جو کل بیوی دیکھ کر چڑتی تھی اولاد دیکھ کر گالیاں دیتی تھی پردے لگانا تھا میری گھر کی دنیا بدل گئی اور میرا گھر جہنم سے جنت بن گیا مرید فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت نماز تھی روزہ تھا تخوا تھا حلال کاروبار تھا سب کچھ تھا ان پردوں میں کیا راز ہے حضرت نے کیا راز بتایا انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ امام حرم مکی کی آمد کو قبول فرمائے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ عظمت صحابہ ہمارے دلوں کے اندر بیدار فرمائے آمین باہر الحمد للہ رب العالمین